إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 اسلام میں معاشرہ جو تشکیل پاتا ہے اس میں آپس میں ایک دوسرے کا جوڑ ایک دوسرے کی حاجات اللہ رب العالمین نے سب کو اس کا محتاج اور ضرورت مند بنایا ہے ہمارا معاشرہ ہو ہماری سماجی زندگی ہو اس میں ہر انسان کو دوسرے انسان سے ضرورت ضرور پڑا کرتی ہے پڑوسی کو پڑوسی سے ایک مسافر کو دوسرے مسافر سے ایک مالک کو اپنے نوکروں سے ہر اعتبار سے آپ دیکھیں گے انسان ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہہ سکتا کہ ہمیں دنیا میں یا ہمیں گاؤں اور شہر میں کسی سے کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے انسان کبھی اس بارے میں تصور نہیں کرتا کر سکتا سوچ نہیں سکتا کیونکہ انسان کے اپنے تجرباتی اور زندگی میں اچھی طرح سے اس نے دیکھ رکھا ہے کہ آدمی ہر ایک کا طرف امیر غریب کا غریب امیر کا ڈاکٹر مریض کا مریض ڈاکٹر کے ہر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور یہ جو آپس میں جو تعلقات معاشرے کے ہیں جڑے رہنے کا اور آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے کا اس کی پائیداری اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے اسلام نے بہت ساری ہدایات دی ہیں اور اس میں سب سے بڑا کردار ہوتا ہے اچھے اخلاق کا انسان کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے اتنا ہی زیادہ لوگوں سے اس کے تعلقات اور روابط بھی اچھے ہوتے ہیں اسی لیے اسلام میں اخلاق کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگ ان بو اس تم لے ان بو اس تو لے تم بھی مار مل اخلاق اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے مبوس فرمایا ہے کہ اخلاق ہسنا کی تکمیل کر دیں اخلاق ہسنا کو عام کر دیں اخلاق جتنے ہمارے اچھے ہوں گے معاشرے میں رہنے والے انسان کے اچار چلن زبان اخلاق کردار کریکٹر جتنے اچھے ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا اتنے ہی زیادہ ایک دوسرے کے تعلقات الفت و محبت پر قائم ہوگی اسی لیے اخلاق کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء اذكر في ميزان العبد يوم القيامه من خلق حسن اے لوگوں قیامت کے دن انسان مومنوں کی جو کر وزن کرنے کے لیے اور تولنے کے لیے تراگو پر جب نیکیاں رکھی جائیں گی تو زندگی بھر کی تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ وزنی نیکی جو ہوگی مومن کے اخلاق حسنا ہوگی بھی روزے نماز حج زکات تمام نیکیوں میں سب سے نیکی بھاری اور وزنی نیکی جو ہوگی وہ اخلاق ہسنا ہوگی اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے اخلاق کو اچھا بنا دے اخلاق ہسنا ہی کا ایک بہت بڑا حصہ اور ایک بہت بڑا شعبہ یہ ہے کہ انسان وفادار بن جائے معاشرے میں وفادار رہے اللہ کا وفادار رسول کا وفادار پڑوسی کا وفادار اپنے دوست احباب کا وفادار اپنی بیوی اور بچوں کا وفادار وفاداری یہ بہت بڑی بڑا عمل ہے جس کے ذریعے انسان لوگوں کا ہر دل عزیز اور لوگوں کا محبوب بن جایا کرتا ہے اسی اخلاق ہسنا کا کہ ایک بہت بڑی کڑی ہے وفادار اسی لیے رب العالمی نے قرآن پاک کا فرمایا تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہو تو وفاداری کا ثبوت دیا کرو جو ان مشغول یہ قیامت کے دن تمہارے وعدوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو کسی سے وعدہ کیا تھا وفاداری کیا وفا سے کام لیا وعدے کو پورا کر کیا یا وعدہ خلاف غلطی کر کے تم نے دل دکھایا اور سامنے والے کو نقصان پہنچا دیا ہر انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے وہ اوفو ان نمسکونا حضرت امام احمد بن حمل اور امام بحقی رحمت اللہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جاتے اور خطبہ دینے کی باری آتی تو ہمیشہ خطبے میں اعلان کرتے تھے اے مسلمانوں یاد رکھو اللہ نا ایمان اللہ امانت تعالیٰ ولا دین لمن لا احدلا اے میرے امت کے لوگوں یاد رکھو لا ایمان ولا دین امان لا و آپ بڑی تاکید کرتے ہو فرماتے ہیں جس انسان کے امان کے اندر امانت داری نہ ہو اس کا ایمان قائم برقرار نہیں رہتا یعنی آپ نے اشارہ کیا لا ایمان لمن لا امان تعلح جس میں امانت داری نہ ہو جو امانت کا ادا کرنے والا نہ ہو امانت کی حفاظت نہ کرتا ہو اس کا ایمان کسی کام کا نہیں ہوتا پھر آپ اعلان فرماتے دین اللہ اور جو انسان وعدے کو پورا نہ کرتا ہو جو وفادار نہ ہو اس کے دین کی کوئی قدر قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہوا کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے خطبے میں لا ایمان ملا امان تعالیٰ کے ذریعے امانت داری اور وفاداری کی اہمیت لوگوں میں چتلا دی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کمبح لال کرون اے لوگوں سب سے پہلے تم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہو اس اس کو پورا کرو اللہ تعالیٰ سے وفاداری کائنات کے تمام لوگوں کے وفاداری پر مقدم رکھی جائے گی وہ بھی عہد اللہ اوفو بالکم و بھی لال تدک اے لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیے ہو اس عہد کو پورا کرو اللہ تمہیں اس کی وسیعت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی تائید کر رہا ہے سب سے پہلے تو دعا کرو اور کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا وفادار سب کو بنا دے یہ سب سے پہلی وفاداری ہے اور ایک چیز اور یاد رکھی جو انسان اپنے رب کا وفادار نہیں ہوگا وہ کائنات میں کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا نہ بیوی بچوں کا وفادار ہوگا نہ ماں باپ کا وفادار ہوگا نہ پڑوسی اور اپنے مالک کا وفادار ہوگا اللہ رب العالمین کا بے وفا جو ہوتا ہے وہ پورے کائنات کا بے وفا ہو جایا کرتا ہے اسی لیے سب سے پہلے ہمیں اس بات پر ضرور نہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کے وفادار کتنے ہیں اللہ کی وفاداری کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا عہد لیا ہے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے اور برابر سورہ یاسین کے اندر ہمارے ساتھی تلاوت کرتے ہوں گے آدم اللہ تعبد الشیطان مستقیم اللہ رب العالمین قیامت کے دن کے میدان میں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا ثبوت نہیں دیا اور اللہ کے وفادار بندے نہیں بنے حش کے میدان میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان سے وفاداری کے متعلق پوچھے گا فرمائے گا الم آدما اللہ اے میرے بندو کی اولاد کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا میرے گھر کے علاوہ کسی کے دربار کی اور کسی کے گھر کا طواف نہیں کرنا یہ پیشانی میرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکانا اور یہ ہاتھ میرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں اٹھانا الم آحد یا بنی آدم اللہ تعبان میرا آدم کی اولاد کیا میں نے تم لوگوں ہی لیا تھا کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا تم مستقیم اور ہم نے تم کو بتا رکھا تھا یہی میرا مستقیم ہے اور یہی ہمیں راضی کرنے والا راستہ ہے اس لیے میری ہی عبادت کرنا میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا وعدہ ہے توحید پر قائم رہنا توحید پر مرنا اور کل نسل رب لا شریف کا وانا اول مسلم یہ ایک مومن کا شعار ہونا چاہیے ہمارا مرنا ہمارا جینا ہماری نماز ہماری دعا ہماری عبادت سب قسم اللہ شریف کے لیے ہونی چاہیے اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے یہ پہلا عہد ہے وہ بے عہد اللہ تذکرون اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی وفاداری اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کی وفاداری اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں جب تک کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی آپ وفادار نہ بن جائے اسی لیے رب العالمین نے سورت المائدہ کے درشات نمایا آمنو اوفو خوش اے ایمان والو تم جو وعدہ کرتے ہو اور لوگوں کے ساتھ میرے بندوں کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہو جو معاملات کرتے ہو جو ایگریمنٹ کرتے ہو اس کو تم پورا کیا کرو یا ایو الدین او فو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنا وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے اپنی وفاداری کا حکم دیا ہے ایسے ہی بندوں سے جو معاملات آپ کریں اور لوگوں سے جو وعدہ کرتے ہیں اور لوگوں سے جو عہد و میساک لیتے ہیں اس کا بھی پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں شامل ہے فرمایا اے ایمان او مانو ہے لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہو اس کو تم پورا کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی وعدے کو پورا کیا کبھی آپ نے وعدہ خلافی نہ کیا اسی لیے سارے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر جو آئے تھے انہوں نے وفا اللہ تعالیٰ کی وفاداری اور بندوں کے ساتھ وفاداری کی تعلیم دی ہے حضرت شعیب علیہ السلام سورہ شورا کے اندر ان کا واقعہ سنو رب العالمین فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دیا تھا وہ یہ تھی او فل اے لوگوں جب ناپ کر کے کسی کو کوئی چیز دیتے ہو تو پوری پوری چیز دیا کرو جب ناپ تول میں برابری کرو ولا من گھٹا کر کے دینے والے نہ بنو وزن المستقیم اور جب تم وزن کرتے ہو تو وزن کو برابر برابر میزان اور ترازو کو برابر رکھو اونچ نیچ نہ رکھو کمی بیشی نہ کرو اور خبردار تعثوا في الارض اشیا اور کسی کو گھٹا کر کے نہ دو اور دنیا میں فساد پھیلانے والے نہ بنو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان لوگوں کے ساتھ وفاداری کرے گا تبھی ہی ملک اور وطن کے اندر اب امان ہوگا اگر اس نے لوگوں کے ساتھ عدم و انصاف اور وفاداری کا سلوک نہ کیا تو ان ملک کے اندر بد امنی اور فساد پھیل جایا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس برے عمل سے تمام ساتھیوں کو بچائے حضرت ابراہیم قرآن پاک میں اللہ رب العالمین اپنے بعد مخصوص بندوں کی بڑی تعریف کی ہے کیوں وہ وفادار تھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے وہ ابراہیم ابراہیم الدی وفا علیہ السلام کا واقعہ پڑھو کہ انہوں نے جب بھی وعدہ کیا وعدے کو پورا کیا اللہ اکبر وفاداری کا یہ مقام و مرتبہ کہ رب العالمین فرماتے ہیں ہمارے انبیاء نے کبھی بے وفائی نہیں کیا جو وعدہ کیا کبھی وعدہ خلافی نہ کیا انہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے بندو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذرا دیکھو اسماعیل علیہ السلام صادق تھے جب بھی انہوں نے اللہ سے یا کسی انسان سے وعدہ کیا زندگی میں کبھی انہوں نے بے وفائی نہیں کیا وہ کرفل کی اسماعیل ان کارا ساد کر وعدے وہ سچے وعدے والے تھے کبھی انہوں نے وعدہ خلافی نہ کیا اللہ کے ساتھ بھی وفائی کے ثبوت دیا اور انسانوں کے ساتھ بھی جب بھی انہوں نے وعدہ کیا وعدے کو پورا کیا اپنی بیوی کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنے خادم اور غلام کے ساتھ جب بھی انہوں نے وعدہ کیا وعدہ پورا کیا ہے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھو کس طرح سے وعدے کو پورا کیا زندگی میں کبھی آپ نے وعدہ خلافی نہ کیا ہے اور وعدہ خلافی نہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیشہ احسان کرنے والے آپ کے ساتھ جو وفا کے وفاداری کیا ہے آپ نے ہمیشہ اس کا شکر ادا کیا ہے آپ نے اس کی ہمیشہ تعریف کی ہے اور آپ نے اس پر ہمیشہ اس کے احسان کا تذکرہ کیا ہے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بہت ساری کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہتی ہے نبی علیہ السلام شام کو میں نے دیکھا میں نبی علیہ السلام شام کے پاس بیٹھی ہوئی تھی ایک بوڑھی عورت جو چلنے سے مجبور ہے لاٹھی لے کر کے کمر جھکی ہوئی ہے دیکھ دیکھ کر کے آ رہی ہے دروازہ کھلوایا نبی علیہ السلام کے پاس آ کر تو خاتون بیٹھ گئی نبی علیہ السلام سب کو چھوڑ کر کے اس بوڑھی عورت کی طرح متوجہ ہوئے اور بڑے ہی پیار سے بڑے ہی اچھے انداز سے پوچھتے ہیں کئی فہن تم کئی فہال حکم کئی فکن تم وادنا بوڑھی ماں ذرا بتاؤ کیا حال ہے تمہارے قبیلے کے لوگ کیسے ہیں رشتے دار کے لوگ کیسے ہیں تمہارے گاؤں اور شہر کے لوگ کیسے ہیں فلاں ابن فلاں کہتا ہے فلانا ابن فلانا کیسی ہے سب خود پوچھ رہے ہیں پہاڑ فہال تمہارے حالات کیا ہیں اچھا ذرا بتاؤ کئی کن تم میرے چلے آنے کے بعد آپ لوگوں کے حالات کیسے رہے بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے حضرت آئے شردی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں بہت دیر بیٹھی اور وہ بوڑھی عورت اٹھ کر کے چلی گئی مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ نبی علیہ السلام ایک بوڑھی عورت اتنی عزت افزائی اس قدر اس کی طرف توجہ کیا اتنا زیادہ اس سے پیار اور محبت اخلاص اور ادب احترام کے ساتھ گفتگو کیا خاندان کے ایک آدمی کا نام لے کر کے آپ نے اس کے بعد اس کی خیریت پوچھی جب مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے کہا یا رسول اللہ ہل عجوز ہاج علی کمار کوئی وزیر نہیں تھا کوئی بادشاہ نہیں تھا کوئی بہت بڑا آدمی نہیں تھا ایک بڑھیا عورت جو چلنے پھرنے سے مجبور ہے آپ اتنی زیادہ اس کی عزت افزائی اور اس قدر آپ نے اس کو عزت دیا وہ کیا بات ہے آپ اس کے بچوں سے لے کر کے زیادہ سر زیادہ پورے خاندان کے لوگوں کی خیریت معلوم کیے آخر وجہ کیا ہے وہ کون سی ایسی مقدس عورت تھی اللہ رسول نے فرمایا آئے وہ کوئی مقدس عورت نہیں ہے وہ کوئی بڑی باعزت عورت نہیں ہے بہت ہی اونچے خاندان حسب نسب اور و دولت والی عورت نہیں ہے بات اصل یہ ہر کا نتاطیاں زمانہ آئے ستا یہ زمانہ خدیجہ یہ وہ بوڑھی عورت ہے جو ہماری خدیجہ ملنے کے لیے آیا کرتی تھی یہ کس کا کوئی ہم سے رشتہ نہیں ہے لیکن میری وہ بی حضرت خدیجہ جس نے میرے ساتھ وفاداری کا ثبوت کیا جب سارے عرب نے ہمارا انکار کیا تو ہم پر ایمان لائی جب سارے لوگوں نے کفر کیا تو خدیجہ نے ہماری تصدیق کیا جب سارے لوگوں نے ہمارا بائی کاٹ کیا تو ہماری خدیجہ نے اپنا سارا مال لا کر کے میرے قدموں پر ڈال دیا تمہیں معلوم ہے عورت تو کوئی بہت بڑی نہیں ہے لیکن میری خدی خدیجہ سے یہ ملنے والی ہے ہم نے خدیجہ کے خیال رکھتے ہوئے اس عورت کی عزت افزائی کی ہے پھر آپ نے اس موقع پر ساتھ یاد رکھو وہ ان حسن الحد من ایمان اے عائشہ ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رشتے ناطے اور دوست احباب کتنے بھی پرانے ہوں ایک مرتبہ کسی سے رشتہ قائم ہو گیا ایک مرتبہ کسی سے دوستی ہو گئی تو ایمان کا تقاضا یہ ہے اس انسان کے چلے جانے کے بعد بھی اس رشتے کو قائم رکھنا ایمان کی ایک ساتھ ہے آج ہم نہیں سمجھتے کہ دادا مر گیا پھر چچا سے سارا رشتہ ٹوٹ گیا نانا مر گیا مامو چلا گیا اب سارے مامو ندیال کے رشتوں سے سارا تعلق ختم ہو جاتا ہے یہاں حضرت خدیجہ کے ملنے والی ایک بوڑھی عورت آئی ہے تو نبی یہ قدم پورے خاندان کی خیریت پوچھ رہے ہیں اتنے حسن العہد من ایمان ہمیں وفادار ہونا چاہیے نہیں الحمد للہ وقفا وسلام عباد صفا آباد امام مسلم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبد ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین قسم کی ایک سواری تھی سواری پر بیٹھی سر پر امامہ باندھے ہوئے ہیں جیب میں دو سو درہم تھے اور مدینے سے نکلے مکے کی طرف جا رہے تھے راستے میں دیہی علاقے سے گزر رہے ہیں ایک بوڑھا سامنے آیا کلاری یہاں گھسائے ہوئے ہیں اور معمولی سا کپڑا پہنے ہوئے لکڑ ہارا نظر آتا ہے وہ شخص سامنے آیا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کو پکڑ کر کے روکا اس نے کہا تم کون ہو کہا میں عمر کا بیٹا عبداللہ ہوں کہا مجھے پہچانتے ہو کہا نہیں اب اس نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا تم چھوٹے سے تھے میں تمہارے باپ عمر کا دوست ہوں تمہارے باپ عمر کا دوست ہوں تم چھوٹے سے تھے کہنا کرتے تھے اور میں تمہارے باپ عمر سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا لیکن ان کے انتقال کے بعد ہمارا ان کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا آج مجھے پتا چلا کہ میرے دوست کا بیٹا عبداللہ اللہ ادھر سے گزرنے والا ہے تو میں آپ سے ملنے کے لیے آیا کہ چلو میرے دوست کا بیٹا ہے حضرت عبداللہ ابن ابن عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا ہاں میرے باپ عمر بھی اس اس آدمی کا کا بدو تذکرہ کیا کرتے تھے فوراً سواری سترے اور بڑے عزت کے ساتھ پہلے اپنا کپڑا اس کو پہنایا پھر اپنا اماما اس کے اپنے ہاتھوں سے رکھا اپنی سواری پر اس کو بیٹھا کر کے نیچے خود ہیں اور سواری پر وہ سوار اس کو کچھ دور تک چھوڑنے کے لیے چلے گئے جب وہ بدو چلا گیا اور عبداللہ ابن ابن عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نما پلٹ کر کے آئے تو لوگوں نے ملامت کرنا شروع کیا عبداللہ تم بھی گزب کے آدمی ہو وہ بدو دو پیسے کا آدمی اس کو تو ایک درہم بھی دے دیتے وہ خوش ہو کر کے چلا جاتا آپ نے سو سو درہم اس کو دے دیا اب کی اتنی قیمتی سواری پر اس کو بیٹھایا سواری بھی آپ نے دے دیا اور آپ نے اپنا یہ امامہ بھی اس کے سر پر پہنایا اور اپنا جوڑا بھی اس کو دے کر کے اتنے کا حاجت مند نہیں تھا وہ تو بدو آدمی ہے ایک درہم بھی دے دیتے خوش ہو کر کے چلا جاتا عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تارا نما نے کہا اے لوگ ہو قافلے والوں خبردار مجھے اس معاملے میں ملامت نہیں کرنا مجھے آئندہ نہیں چھڑنا اور مجھے پورا بھر نہ کہو مجھے اس معاملے میں نصیحت نہ کرو ہاں، تھا بدو تھا لیکن بات اصل یہ ہے میرے ان نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہی سنا ہے کہ باپ کے مر جانے کے بعد باپ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ بھلائی کی جائے معلوم ہونا چاہیے یہ بدو ہے جنگلی ہے یہ ایک گرام ہو جاتا ہم نے اس کے بدو پن اور جنگلی پن کو نہیں دیکھا میں نے اپنے باپ کو دیکھا اور نبی کی حدیث پر کرتے ہم نے اس بدو کے ساتھ احسان کیا کیونکہ یہ اگر نے فرمایا ہے باپ کے انتقال کر جانے کے بعد ماں کے انتقال کر جانے کے بعد سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا ماں باپ حق یہ ہے کہ باپ کے دوستوں کی عزت کی جائے میں نے عمر فاروق اپنے باپ کے دوست کی عزت کیا ہے میں نے بدو سمجھ کر کے اس کی عزت نہیں کیا ہے لیکن افسوس افسوس آج اولاد اپنے باپ کا یہ وفادار بن رہی ہے کہ نہیں آج ہماری اولاد اپنے ماں باپ کی یہ وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں کہ نہیں افسوس سدس افسوس باپ کے انتظار کرنے کی دیری ہے آج کوٹ اور عدالت میں ایک طرف لڑنے کے لیے کھڑا ہوا ہے ساری لڑائیاں چچا بھتیجے کی اور اور بھتیجے کی ہوا کرتی ہے میرے بھائیوں یہ بے وفائی ہے وفادار بننے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو وفادار بنائے اسی طرح سے وفاداری کا ایک بہت بڑا شعبہ یہ ہے ایک بہت بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سامنے ساتھ رمایا وفاداری کا ایک حق یہ بھی ہے اور یہ بھی وفاداری ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں سے محبت کریں اور حکمران ہم سے محبت کریں نبی ساتھ رمایا الدین اے لوگوں تمہارے سب سے اچھے بادشاہ اچھے حکمران وہ ہیں جن کی خوبیوں سے تم ان سے محبت کرو اور وہ تم سے محبت کرے جو سلون علیکم وہ تو سلون علیہ اور سب سے نیک اور بہترین حکمراں وہ ہیں کہ تم ان کے حق میں دعا کرو اور وہ تمہارے حق میں دعا کریں اس لیے ایک وفاداری کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم حکمرانوں سے محبت کریں اور ان کی ان کے اوپر فرض ہے کہ ہم ریا کے ساتھ محبت کریں ہم ان کے حق میں دعا کریں وہ ہمارے حق میں دعا کریں اس نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا اے لوگوں اگر تمہارے ساتھ کسی نے احسان کیا تو احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دو اگر یہ احسان نہیں کر سکتے تو کم سے کم جدا اللہ خیر آتا ہو اور اس کا اس کی تعریف کرو اس کا شکر ادا کرو اگر تم نے شکر ادا کیا اور اس کی تعریف کیا تب بھی یہ بھی ایک کی وفاداری ہے اس کا حق تم نے ادا کر دیا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک بنائے موحد بنائے سنت بنائے اپنا بھی وفادار بنائے اور مخلوق کا بھی وفادار بنا لے حکمرانوں کو وفادار بنائے اپنے ماں باپ کو وفادار بنائے اپنی اولاد کو وفادار بنائے اور اپنے پڑوسیوں کا وفادار بنائے ہم پر جتنے حقوق ہیں سب کو ادا کرنے کے رب العالمین توفیق عطا فرمائے ہم نے جو بیمار ہو سفا کلی عطا فرما جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں آپ کے حکام کو نیک امال کی توفیق رسید فرما انہیں ان امال کی توفیق دے جس جو امت کے لیے ملت کے لیے قوم کے لیے وہ